شاہ بیٹی بھی تو کرو ہے وہ اللہ ایک ہے اور سب سے نرالا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی کوئی اس کا السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام کیوں یا آج اتنی دیر سے کیوں آئے مولوی صاحب آج معاف کر دیجیے آئندہ کبھی دیر نہ ہوا کرے گی نہ لایا ہمیشہ مکتب میں دیر سے آتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دو معاف کر دو اچھا بتا درود تاج یاد ہے جی ہاں، وہ تو یاد ہے تو سبق سے پہلے درود تاج پڑھو مولوی صاحب نے کہتے تھے کہ بیٹا درود تاج کے فوائد بھی تو مولوی صاحب سے یاد کرو ہاں بیٹا آج تمہیں فوائد یاد کراؤں گا اچھا تو سبق کرو نہیں بیٹا پہلے درود تاج کے فوائد سنو اس کے بعد درود تاج پڑھو بہت اچھا یہ تو اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو شام تک بھی ختم نہ ہو لیکن میں تمہیں چند فوائد بتاتا ہوں بیٹا ناصر اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ حضور قرضور محمد مصطفیٰ حبیب خدا کا چہرہ مبارک دیکھوں تو اس کو چاہیے وہ شروع ماہ میں جنے کی سب کو بعد نماز عشا ایک سو ستر بار پڑھ کر سو جایا کرے اور اسی طرح گیارہ راتے پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ سر سے زیارت بابرکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا بادی صاحب میں ایسا ہی کہوں گا الب صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز فجر سات مرتبہ اور بعد نماز اثر و عشا ان تین مرتبہ کا ذکر رکھے اس کے علاوہ ہر ایک وبا و دن سے محفوظ رہنے کے لیے گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کرے اور اپنے دشمنوں سے حاصلوں سے بچنے کے لیے یا رنگ غم و مچلتی سے نجات پانے کے لیے چالیس روز بعد نماز پیچھا اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا کرے مولوی صاحب میرے والد ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں رزق کے لیے سات مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنے کا ورد رکھو اگر کسی عورت کو قبضۂ ذہن کی تکلیف زیادہ ہو تو اس سے اکیس مرتبہ پانی پر دم کر کے چلا دو اور اگر حمل کافی ہونے کا اندیشہ ہو تو سات روز تک سات سات مرتبہ پانی پر دم کر کے چلایا کرے اس کے علاوہ اگر بانگ عورت کو اکیس پر سات بار دم کر کے دے اور عورت ہر روز ایک سوارا کھائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بعد اکیس روز سے اس کے دل کی مراد پوری ہوگی